ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکے اور نہ ان کو نفع پہنچا سکے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں وہ اللہ پاک اور برتر ہیں ان لوگوں کے شرک سے اور تمام آدمی ایک ہی طریقے کے تھے پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے مشرقین بتوں کو سفارشی سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ سرزنش کرتے ہیں ڈانٹ ڈپٹتے ہیں ان مشرکوں کو جو اللہ کو چھوڑ کر ان جھوٹے معبودوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ اللہ کے پاس سفارش کر سکتے ہیں جیسا کہ ان مشرقین کا خیال ہے نہ مدرت پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کسی چیز کے مالک ہیں اور نہ وہ جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کل اون اللہ السماوات ولا في الارض یعنی کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو چیز نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں ہے پھر شرک اور کفر سے اپنی ذات کریمہ کو منزہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سبحانہ عما یشرکون کہ اللہ خبر دے رہے ہیں کہ شرک لوگوں میں پیدا ہو گیا اس کا وجود نہیں تھا پھر ہو گیا سب لوگ دین واحد پر تھے اور وہ ابتدائی سے اسلام تھا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آدم اور نو علیہ السلام کے درمیان دس قرن یعنی دس صدیاں گزرے یہ سب لوگ آدم علیہ السلام کے سچے دین دین اسلام پر تھے پھر لوگوں میں اختلاف ہو گیا اور اسلام یعنی بتوں اور اوسان یعنی ہر وہ چیز جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے ان کی عبادتیں شروع ہو گئیں تو اللہ نے اپنے رسول دلائل اور براہیم کے ساتھ بھیجے جس نے اللہ کی دلیل کو چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا اور جس نے دلیل کو لے لیا وہ سلامت بچ گیا اور اللہ کا فرمان ولولا کلیمت سبقت من ربک اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک پیغمبروں کو بھیج کر اس پر دلیل و حجت نہ قائم کر دیں اللہ تعالیٰ تو مخلوق کو ایک وقت مقرر تک زندہ رکھتے پھر مار دیتے ہیں اور جس بارے میں وہ آپس میں اختلافات رکھتے تھے قیامت کے روز اس کا فیصلہ کر دیں گے مؤمنین کامیاب رہیں گے اور کافر ذلیل اور رسوا ہوں گے